واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا اور جب تم حالت سفر میں ہو تو نماز قصر کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں ڈر ہو کہ کفار تم پر آ چڑھیں گے بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں چونکہ ہجرت بغیر سفر کے ناممکن تھی اسی لیے ہجرت کے احکام کے ساتھ سفر میں نماز کا حکم بیان کرنا مناسب ہوا کہ مسلمان جب سفر میں ہوں تو چار رکت والی نمازیں دو رکت پڑھیں اور آیت میں فلیس علیکم کم جناحن یعنی تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے سے جمہور نے استدلال کیا ہے کہ سفر میں قصر کرنا سنت ہے واجب نہیں مسلم احمد ابوداود اور ترمیزی نے یعلا بن امیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کیا امن ہو جانے کے بعد بھی نماز قصر پڑھی جائے گی تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا صدقہ ہے مسلمان اسے قبول کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا کہ سفر میں آپ نے بغیر حالت خوف کے قصر کیا اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ ان خفتم اگر خوف ہو تو قصر کرو کہ قید اس زمانے میں مسلمانوں کا حال بیان کرنے کے لیے ہے ورنہ قصر ہر سفر میں جائز ہے ترمزی نسائی اور ابن ابی شیبہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے سفر کے لیے نکلے اور انہیں رب العالمین کے علاوہ کسی کا خوف نہیں تھا اور آپ نے دو دو رکت نماز پڑھی اور بخاری اور دوسرے محدثین نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے اور آپ دو دو رکعت نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ لوٹ کر آ گئے